السلام علیکم gender issues in psychology lecture one today I am with you new course course course I don't it's it's a new because just in your curriculum but this is really a new course اس کو ہم ایک نیا کورس اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ ایک نیا ایریا ہے نیا ڈسپلن ہے جو سائیکالوجی میں شامل ہوا اور اب پچھلے کچھ برسوں میں ہی اس کو سائیکالوجی کے کورس کے ایک پارٹ کے طور پر پڑھانا شروع کیا گیا gender gender studies women studies gender issues gender roles gender differences gender equality gender equity یہ وہ تمام ٹرمز ہیں جو آج کل آپ اکثر سنتے ہیں کبھی ریڈیو پر ٹیلی ویژن پر اخباروں میں پڑھتے ہیں نئی نئی ریسرچز ان ایریاز میں ہو رہی ہیں لوگ اس کے بارے میں لکھ رہے ہیں عورتیں اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھا رہی ہیں ان تمام حالات میں جینڈر ایشوز کو سائیکولوجی کے کورس کا ایک حصہ بنانا اہم ضرورت تھی کچھ لوگوں کو اس کے بارے میں کچھ غلط فہمی ہے کچھ مسکنسپشن ہے مسکنسپشن کیا ہے جینڈر سائیکولوجی اور psychology of gender issues pertains to only psychology of women یہاں ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ کورس یا جینڈر کا جینڈر ڈیولپمنٹ کا یا جینڈر ایشوز کا کوئی بھی کورس صرف اور صرف خواتین کی سائیکولوجی یا سائیکالوجی آف ویمن تک محدود نہیں ہے اس میں ہم اس سے کہیں زیادہ چیزوں کے بارے میں بات کرتے ہیں ہاں بنیادی طور پر جن سائیکولوجیکل ایشوز کو ٹچ کیا جائے گا اس میں عورتوں کا بار بار ذکر آئے گا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ مرد اور مردوں کی مخصوص سائیکولوجی کا ہم کوئی ذکر نہیں کریں گے سائیکولوجی آف جینڈر ایشوز کا فوکس کچھ اور ہے جینڈر اکوالٹی بھی ہمارے ذہن میں ہے جینڈر ایکوٹی بھی ہمارے سامنے ہے focus of psychology of genders is what factors responsible for the distinct masculine roles this course discuss feminine as well as masculine roles but پرن رولس میسکولین اور فیمینن رولس اور اس میں باقی چیزوں کا کردار ہمارا مین سبجیکٹ میٹر ہوگا جس کے بارے میں ہم بات کریں گے کیا فیکٹرز ہیں جو ان میسکولین اور فیملین رولس کو شیپ کرتے ہیں بناتے ہیں اس کو کرتے ہیں these can be social they they can can be be biological socio cultural and economic too پچھلے کچھ برسوں میں جیسا کہ ہم نے کہا جینڈر ایشوز اور ویمن ایشوز کے بارے میں بہت دلچسپی پیدا ہوئی سائیکولوجی کے اسٹوڈینٹس کے لیے یہ جاننا میرے خیال میں انٹرسٹنگ بھی ہوگا اور اہم بھی کہ اے پی اے کے ڈویژنز میں سے کم از کم دو ڈویژنز ایسے ہیں جو مردوں اور خواتین کی سائیکالوجی سے ڈیل کرتے ہیں ایک ڈویژن جو مکمل طور پر عورتوں کی سائیکالوجی کے ساتھ متعلق ہے اور ایک ڈویژن جو مردوں کی سائیکالوجی کے لیے مخصوص ہے division 35 five society for the psychology of women establish 1973 and division 51 one society for the psychological study of men and masculinity establish 1995 یعنی 1973 میں عورتوں کی اسٹڈی اور عورتوں سے متعلق ریسرچ پر مبنی ڈویژن کا آغاز ہوا جبکہ مردوں کی سائیکولوجی سے متعلق ڈویژن ایک ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہے مگر یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ اے پی اے میں جو ریسرچ کی جا رہی ہیں اس میں ایسی ریسرچ بھی ہیں جو صرف اور صرف خواتین کی سائیکولوجی کے بارے میں کام کر رہی ہیں اور ایسی ریسرچ بھی ہیں جن میں صرف مردوں کی سائیکولوجی کو اسٹڈی کیا جا رہا ہے مسکنسپشن جس کی ہم پہلے بات کر رہے تھے وہ یہ ہے کہ شاید ہم صرف ویمن اسٹڈیز میں یا سائیکالوجی آف ویمن میں انٹرسٹیڈ ہے نہیں آج ہی سائیکالوجی دونوں ایریاز کو اسٹڈی کرتی ہے البتہ یہ ضرور ہے کہ ویمن اسٹڈیز یا ویمن سائیکولوجی آج سے بہت برس پہلے اسٹارٹ ہو گئی اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مردوں میں اور مرد سائیکولوجسٹ میں احساس پیدا ہوا کہ مردوں کی نفسیات بھی ایک ایسا ایریا ہے جس کے بارے میں خاص طور پر ریسرچ کرنی چاہیے آئیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کورس جو ہم آج شروع کرنے جا رہے ہیں یہ کس قسم کا کورس ہوگا اور اس کے آبجیکٹو کیا ہوں گے about this course this course will have a multidisciplinary approach we will borrow and benefit from the knowledge and research evidence from other disciplines یہ ایک ایسا کورس ہے جس کو ہم صرف صرف اور صرف سائیکالوجی کے نالج تک محدود نہیں رکھیں گے کیونکہ ویمن اسٹڈیز میں اور میل سائیکولوجی میں جتنی بھی ریسرچ کی گئی وہ سائیکولوجیکل ریسرچ نہیں ہے ہاں سائیکولوجیکل ایشوز پر ہے لیکن اس کے لیے ہمیں جو ایویڈینس اور جو ریسرچ اویلیبل ہے وہ سوشیولوجی سے بھی مل رہی ہے اینتروپولوجی سے بھی مل رہی ہے بایولوجی سے بھی مل رہی ہے ایتھنالوجی سے بھی مل رہی ہے the primary focus of the course will be gender issues however psychology of women will be touched upon more than issues specific to the psychology of men alone بنیادی طور پر جینڈر ایشوز کی بات کی جائے گی لیکن آپ دیکھیں گے کہ اس میں ہم سائیکولوجی آف ویمن کا زیادہ ذکر کریں گے اس کی وجہ کیا ہے اس چیز کو تو ہم ڈیٹیل میں اس وقت ڈسکس کریں گے جب ہم اس کورس کی اور سائیکالوجی آف ویمن کی ہسٹوریکل پرسپیکٹو کی بات کریں گے اور اس کی ہسٹری ڈسکس کریں گے لیکن اس وقت آپ کے سمجھنے کے لیے یہ کافی ہونا چاہیے کہ جینڈر ایشوز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں بنیادی اہمیت عورتوں کی سائیکالوجی اور عورتوں کے پرابلمس کی ہے عورتوں عورتوں عورتوں کی کی کی کی کی کی کیپیسٹیز پرسنالٹی کوئی خاص اسٹڈیز ابتدائی برسوں میں سائیکالوجی میں نہیں کی گئی جتنی بھی ریسرچ کی گئی وہ سو کالڈ انسانوں پر کی گئی اور جب ہم انسان کہتے ہیں تو ہماری مراد اس وقت کے سبجیکٹس پہ تھی جن پہ ریسرچ کی گئی اور وہ تمام کے تمام سبجیکٹس سائیکالوجی کے ابتدائی برسوں میں مرد ہوا کرتے تھے اس لیے آج جو ڈیٹا ہمارے پاس سائیکالوجی کا اویلیبل ہے وہ مردوں کے بارے میں زیادہ اپلیکیشن رکھتا ہے خواتین کے مخصوص پرابلمس سائیکولوجیکل ہوں یا فزیکل یا ہیلتھ کے پرابلمس ان کے بارے میں بہت کم کام کیا گیا لیکن پچھلے برسوں میں ہم کہہ رہے ہیں کہ بہت سا کام کیا گیا اس کو یکجا کیا گیا اور اے پی اے کا الگ سے ایک ڈویژن بنایا گیا goals of a course in gender issues in psychology اب اگر ہم نے ایک کورس جینڈر ایشوز پہ بنایا ہے اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم خواتین کی نفسیات کی بات بھی کریں گے تو آخر اس کورس کا مقصد کیا ہے کیا اس کا مقصد خواتین اور مردوں کے جھگڑے کو نمایاں کرنا ہے یا جیسے بہت سے لوگوں کے خیال میں لبرل عورتیں جو ہیں ان کا مقصد یہی ہے کہ وہ حکمرانی کرنے لگ جائیں اور مرد ان کے بالکل ایک سبسروینٹ پوزیشن میں آ جائے ایسا نہیں ہے جینڈر ایشوز کی جب بات کی جاتی ہے اور جینڈر اسٹڈیز کی بات کی جاتی ہے تو جینڈر اکوالٹی کی بات کی جاتی ہے جب ہم بات کرتے ہیں مردوں کی یا بات کرتے ہیں خواتین کی تو ہماری خواہش ہوتی ہے اور جینڈر اسٹڈیز کے اسٹوڈینٹس کی کوشش ہوتی ہے اور ان سے ہمدردی رکھنے والے دوسرے لوگوں کو یہ اچھا لگتا ہے کہ انسانوں کی بات کی جائے صرف مرد کی یا عورت کی بات نہیں کی جائے یعنی جب حقوق کی بات کی جائے تو اکوالٹی کی بات کی جائے مردوں کو مرد اور خواتین کو خواتین سمجھ کر ان سے الگ سلوک نہ کیا جائے بلکہ ان کو انسان سمجھ کر ان کے ساتھ انسانیت کا اور ہیومینیٹیرین سلوک کیا جائے the first goal is is to introduce terminology that frequently use by social scientist nowadays کسی بھی سائنس کی طرح اس کورس کا بھی بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اس ٹرمینالوجی سے روشناس کروایا جائے جو کہ اس ڈسپلن میں استعمال کی جاتی ہے کیونکہ جب بھی آپ اگلے برسوں میں کسی ریسرچ آرگنائزیشن میں کام کریں گے یا شاید میس کمیونیکیشن میں کوئی جاب کر رہے ہوں یا آپ ایک سائیکولوجیکل ریسرچر ہوں یا بزنس میں ہوں اور مختلف کلچرز کے لوگوں کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوں تو ان میں سے بہت سے الفاظ آپ کے سامنے بار بار آئیں گے اور آپ کو اس ٹرمینالوجی سے واقف ہونا چاہیے اور یہ ہم آپ کو اس کورس میں بتائیں گے to give a flavour scope and content of study an other popular disciplines like gender studies اور ویمن اسٹڈیز آج کل بہت سے اسٹوڈینٹس جینڈر اسٹڈیز اور ویمن اسٹڈیز پڑھنا چاہتے ہیں مختلف یونیورسٹیز میں ایسے پروگرامس شروع کیے گئے ہیں اور ہمارے تقریباً چاروں پروونسز میں اس طرح کے پروگرامس موجود ہیں جینڈر اسٹڈیز یا ویمن اسٹڈیز میں ایک کورس لازمی طور پہ پڑھایا جاتا ہے سائیکولوجی اینڈ جینڈر یا سائیکولوجیکل ایشوز ویمن اسٹڈیز میں سائیکولوجی آف ویمن یہ سب چیزیں لوگوں کے لیے کافی دلچسپی کا باعث ہوتی ہیں ہمارے آج کے کورس کو جس کو ہم اگلے ایک سیمسٹر میں پڑھیں گے اس کو پڑھنے کے بعد آپ کو ان کورسز کے کنٹینٹ کا کافی اندازہ ہو جائے گا اور اگر آپ ان میں سے کوئی چیز آئندہ اپنے فیوچر پروفیشن کے طور پہ اختیار کرنا چاہیں گے تو آپ کو اس میں بہت مدد ملے گی to develop understanding of the difference between gender and sex gender and sex یہ دو ٹرمس ہیں جو لوگ انٹرچینجبلی استعمال کرتے ہیں جینڈر کی جگہ سیکس کا لفظ استعمال کر دیتے ہیں سیکس کی جگہ جینڈر کا لفظ اس کورس کو پڑھنے کے بعد آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ سیکس اور جینڈر ایک چیز نہیں ہے سیکس ایک بایولوجیکل فنامن ہے ایک فیزیولوجیکل ایسپیکٹ ہے جبکہ جینڈر ایک سوشل کلچرل سائیکولوجیکل فنامن ہے to introduce a new approach to understanding human behaviour and mental processes آپ کو یہ کورس کرنے کے بعد معلوم ہوگا کہ جیسے کہ ہم ہمیشہ سے کہتے ہیں psychology is the study of human behaviour and mental processes ایسا تو ہے لیکن اس کو ہم جتنے سمپلسٹک طریقے سے پہلے پڑھتے تھے اس کورس میں آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ انسانوں کا مطالعہ اتنا سمپلسٹک نہیں ہے اور نہ ہی ہونا چاہیے جیسا کہ ہم دیکھتے تھے اور شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں انسانوں کی ریلیشن شپ میں ان کے سوشل رولز میں ایسی بہت سی باریکیاں ہیں جن کو ہم اپنی روٹین کی ریسرچ میں نظر انداز کر دیتے ہیں ہم اس کورس میں ان کے بارے میں بھی بات کریں گے to the students with the impact of cultural and sociological factor gender roles and the status of gender in given society کیا آپ نے کبھی سوچا کہ آپ اپنے آپ کو ایک مرد یا ایک عورت کیوں کر محسوس کرتے ہیں جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اس دنیا میں آتا ہے اس کو معلوم نہیں ہوتا کہ وہ لڑکا ہے یا لڑکی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ معاشرہ اس کو یہ احساس دلاتا ہے کہ وہ ایک لڑکا ہے اور یہ ایک بچی ہے لڑکوں کو کھیلنے کے لیے مختلف کھلونے دیے جاتے ہیں لڑکیوں کو مختلف کھلونے دیے جاتے ہیں بہت سے لڑکے ہیں جن کا دل گڑیا سے کھیلنے کو چاہتا ہے لیکن ان کو کبھی گڑیا نہیں دی جاتی بہت سی لڑکیاں ہیں جو گن سے کھیلنا چاہتی ہے لیکن کہا جاتا ہے کہ نہیں گن سے مت کھیلو برتنوں سے کھیلو یا گڑیا کے ساتھ کھیلو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اور چھوٹے چھوٹے رویے ہیں جو کچھ برسوں کے بعد ایک لڑکی کو ایک لڑکی میں کنورٹ کر دیتے ہیں اور ایک لڑکے کو ایک مردانہ یا میسکولن رول میں بدل دیتے ہیں آپ کا کیا خیال ہے مردوں کو کبھی رونا نہیں آتا یا آپ کے خیال میں کوئی لڑکی بندوق نہیں چلا سکتی لیکن گھر کی حفاظت کے لیے ہمیشہ مرد ہی بنیادی کردار سمجھا جاتا ہے اور رونے کے لیے ہمیشہ مرد کو کہا جاتا ہے کہ مرد روتے نہیں اس لیے مرد روتے ہوں گے چھپ کے روتے ہوں گے لوگوں کے سامنے نہیں روتے لڑکیاں اگریسو ہوتی ہوں گی جھگڑ سکتی ہوں گی مار کٹائی کر سکتی ہوں گی لیکن دوسروں کے سامنے نہیں کرتی اور یہی ان جینڈر رولز کا نتیجہ ہے جو ہمارے معاشرے کے ذریعے اور سوسائٹی کے ذریعے ہمیں دیے جاتے ہیں اور ایسا سبھی سوسائٹیز میں ہوتا ہے چاہے ویسٹرن سوسائٹیز ہو یا eastern to bring about healthier and positive change in the thinking through knowledge of divergent ways of thinking اس کورس کے ذریعے آپ کو ایک نئی طرح کی سوچ دی جائے گی ہم یہ تو نہیں کہتے کہ آپ کو بہت لبرل بہت آزاد خیالانہ سوچ دے دی جائے گی لیکن ہاں ایک مختلف طرح کی سوچ کا راستہ آپ کو ضرور دکھا دیا جائے گا بنیادی مقصد یہ راستہ دکھانے کا یہ ہے کہ آپ میں یہ حوصلہ پیدا ہو کہ دوسروں کے پوائنٹ آف ویو کو بھی ہمیں عزت کی نظر سے رسپیکٹ کے ساتھ قبول کرنا چاہیے دوسرے کو اپنی بات کرنے کا موقع دینا چاہیے ٹالرنس کے ساتھ اس کو سننا چاہیے اور پھر اپنی رائے کا بھی اظہار کرنا چاہیے یہاں ایز اے سائنٹسٹ ہم یہ فیصلہ نہیں کر رہے کہ کون سی چیز صحیح ہے اور کون سی غلط یہ بات کی بات ہے پہلی بات یہ ہے کہ دوسرے کا نقطۂ نظر سنا جائے اور دیکھا جائے کہ آیا وہ ٹھیک ہے یا نہیں کسی کی بات سے محض اس وجہ سے اختلاف نہیں کرنا چاہیے کہ وہ میرے پوائنٹ آف ویو سے اختلاف رکھتی ہے اس کورس میں ہم کوشش کریں گے کہ اس طرح کی ایک سوچ ہم میں پیدا ہو سکے to develop an understanding of awareness relations abilities capacities psychological make up and problem these ہماری کوشش ہوگی کہ آپ میں جینڈر ریلیشنس کی ایک اویئرنیس پیدا ہو آپ کو معلوم ہو کہ سوسائٹی میں عورت کا جو مقام ہے وہ کیوں کر ایسا ہے اور مرد اگر ہیڈ آف دا فیملی ہے ہیڈ آف دا ٹرائب ہے یا ہم ایک پیٹریاکل سوسائٹی میں میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی میں ہیں تو ایسا کیوں کر ہے یہ ہسٹری میں وہ کیا چیزیں ہوئی جن کی وجہ سے سوسائٹیز میل ڈومینیٹڈ ہو گئی اور عورت ایک چھوٹی پوزیشن میں سیکنڈ ریٹڈ پوزیشن میں آ گئی اس میں ہمارے رویوں کا ہماری ٹریڈیشنس کا ہمارے کلچر کا کیا ہاتھ ہے اور ہماری اکنامک کنڈیشنس کا اس میں کیا ہاتھ ہے اس کے علاوہ ہم ایسے ریسرچ میتھڈس کی بھی بات کریں گے جو کہ جینڈر اسٹڈیز میں یا جینڈر ایشوز کو اسٹڈی کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں ابھی تک آپ نے مختلف کورسز میں سائیکالوجی کے بہت سے ریسرچ میتھڈس کے بارے میں پڑھا ہوگا اس کورس میں ہم کوشش کریں گے کہ ہم ان میتھڈ کی بات کریں جو جینڈر ایشوز کے لیے زیادہ استعمال ہوتے ہیں اس کے علاوہ ہم آپ کو بہت سے نئے ریسرچ ٹرینڈس کے بارے میں بتائیں گے بہت سی ایسی انٹرسٹنگ ریسرچ کے بارے میں بتائیں گے جو کہ جینڈر اور اس سے ریلیٹڈ ایریاز میں کی گئی ہیں to familiarise students with the social and political background of gender differences and the gender issues اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتایا جائے گا کہ جینڈر ایشوز میں اور جینڈر سائیکولوجی میں اور سائیکولوجی آف ویمن میں انٹرسٹ کس طرح سے پیدا ہوا وہ کیا ہسٹوریکل واقعات تھے جس کی وجہ سے آج دنیا میں شاید ہزاروں کی تعداد میں یونیورسٹیز میں ویمن اسٹڈیز اور جینڈر اسٹڈیز اور جینڈر ایشوز پڑھائے جا رہے ہیں اس کی بیک گراؤنڈ پر سب سے زیادہ جس چیز کا ہاتھ ہے وہ ہے فیمنسٹ موومنٹ جس کا آغاز ویسٹرن سوسائٹی سے ہوا اس کے بارے میں ہم تفصیل سے اگلے لیکچر میں بات کریں گے لیکن یہاں صرف اتنا جان لینا کافی ہوگا کہ فیملیس موومنٹ سے مراد ہے عورتوں کے حقوق کی موومنٹ جس کا آغاز مغرب سے ہوا لیکن آہستہ آہستہ وہ تمام دنیا میں پھیل گئی بہت سے لوگ اس کو مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ یہ تحریک جو ہے یہ محض عورتوں کی مکمل آزادی اور مکمل لبرٹی کے بارے میں ایسا نہیں ہے اس میں مختلف طرح کی اپروچز شامل ہیں جن کو ہم ایک ایک کر کے ڈسکس کریں گے یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ اس تحریک کے نتیجے میں عورتوں کو ان کے حقوق ملے مثلا کیا آپ جانتے ہیں کہ عورتوں کو دنیا کے بے شمار ملکوں میں جس میں امریکہ بھی شامل ہے برطانیہ جرمنی روس ان تمام ممالک میں ایک وقت ایسا تھا کہ عورت کو رائٹ ٹو فرینچائز یا ووٹ ڈالنے کا حق نہیں تھا فیمنسٹ موومنٹ کے نتیجے میں اور اس سے ملتی جلتی اور تنظیموں کی تحریک کے نتیجے میں آخر ایک دور آیا کہ انیس سو بیس اور اٹھائیس تک دنیا کے تقریباً سبھی ممالک میں عورتوں کو ووٹ دینے کا اور پارلیمنٹ کے الیکشن میں کھڑے ہونے کا حق مل گیا اور آپ کے لیے مزید حیرانی کی بات ہوگی کہ دنیا میں ایسے ملک بھی ہیں جن میں انیس سو چوراسی میں عورتوں کو پہلی دفعہ ووٹ دینے کا حق دیا گیا یعنی عورتیں صدیوں سے اپنے حقوق ایسے حقوق کے لیے لڑ رہی تھیں جو کہ مردوں کو ہمیشہ سے حاصل تھے جب یہ سب چیزیں تاریخ میں ہو رہی تھیں تو اس کے ساتھ ساتھ عورتوں کے مسائل بھی بڑھ رہے تھے جس کا مطلب ہے کہ ان کی نفسیاتی ضروریات نفسیاتی میک اپ نفسیاتی پرابلمس پرسنالٹی ان سب میں بھی تبدیلیاں آ رہی تھیں اور انہی تبدیلیوں کی وجہ سے سائیکالوجسٹ کا انٹرسٹ اسی طرح سے اینتھروپولوجسٹ اور سوشولوجسٹ کا انٹرسٹ جینڈر ایشوز میں بڑھا اور یہی ہمارے کورس کا ایک اہم حصہ ہوگا آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اس کورس میں کن چیزوں پر زیادہ فوکس کیا جائے گا اور کون سے موضوعات پر ہم تفصیل سے بات کریں گے مین فوکس سب سے پہلے تو فیمل فیزیولوجی اور ریپروڈکٹیو ہیلتھ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ مردوں میں اور خواتین میں جو بنیادی فرق ہے وہ ایک جسمانی فرق ہے ذہن میں سوچ میں مائنڈ جس کو ہم عام لفظوں میں کہتے ہیں انکانشیس میں کوگنیشن میں جو فرق ہے وہ ایبسٹیکٹ فرق ہے جو ظاہری فرق ہے وہ ایک بایولوجیکل فرق ہے تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ مردوں میں اور عورتوں میں بایولوجیکلی کیا ڈفرینس ہیں اور کیا ان کی وجہ سے ان کے جینڈر رولز میں بھی کوئی اثر پڑتا ہے فیمل کوگنیٹو اسکلس کیا عورتیں کم ذہین ہوتی ہیں اور مرد زیادہ ذہین آج آپ کو شاید یہ بات عجیب لگے لیکن جس زمانے میں فنکشنلسٹ اپنی ریسرچ کر رہے تھے اور اس میں انٹیلیجنس ٹیسٹنگ پر اور انڈیویجل ڈیفینس پہ کام کیا جا رہا تھا تو بہت سی ریسرچز کے ذریعے یہ شو کیا گیا کہ عورتیں کم ذہین ہوتی ہیں اور مرد زیادہ ذہین ہوتے ہیں آج آج کا ماڈرن انسان اور ماڈرن ریسرچر اس میں بلیو نہیں کرتا یہ ہو سکتا ہے کہ انٹیلیجنس کے کسی پہلو میں مرد زیادہ ذہین ہو اور کسی پہلو میں عورتیں زیادہ ذہین ہوں لیکن ذہانت یا کوگنیٹو کیپیسٹی میں مردوں اور عورتوں میں کوئی فرق نہیں ہے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ افواہوں پر مسکنسن پر مس پرسپشن پر مبنی ہے مثلاً کہا جاتا ہے کہ عورتیں ٹاکٹیو ہوتی ہیں عورتیں بہت زیادہ باتونی ہیں انڈیویجل لیول پہ دیکھیں تو آپ کو بہت سی عورتیں زیادہ باتیں کرتی دکھائی دیں گی دوسری طرف یہ بھی حقیقت ہے کہ میل بچوں کے مقابلے میں فیمل بچیاں جلدی بولنا شروع کر دیتی ہیں آپ نے اگر اپنی فیملی میں چھوٹے بچے دیکھے تو بہت سی لڑکیاں نو دس مہینے کی عمر میں بولنا شروع کر دیتی ہیں جبکہ چھوٹے لڑکے عام طور پر ڈیڑھ سال کے بعد اور تقریباً دو سوا دو برس کی عمر میں صحیح طریقے سے بولنا شروع کرتے ہیں جبکہ ریسرچ سے یہ ظاہر ہوا کہ عورتیں کم باتونی ہوتی ہیں اور مرد زیادہ باتونی مرد زیادہ باتیں کرتے ہیں جس کا مطلب ہے ایک مسکنسپشن ہے جو کہ لوگوں کے ذہن میں بہت پختہ ہو گیا ہے early socialisation into sex roles یعنی بچوں کی ابتدا ہی سے کس طرح سے تربیت کی جاتی ہے کس طرح سے ان کو سوشلائز کیا جاتا ہے کہ لڑکے مردوں کی طرح بہیو کرنا سیکھیں اور لڑکیاں عورتوں کی طرح سے ویمن ان میڈیا ایک بہت ہی دلچسپ حصہ اس کورس کا میڈیا کے امپیکٹ کے بارے میں ہے کے بارے میں ہم بات کریں گے آپ نے اگر سوشل سائیکولوجی کا کورس کر لیا ہے یا کر رہے ہیں تو آپ ٹائپ سے واقف ہوں گے آسان لفظوں میں اسٹیریو ٹائپ سے مراد ہے کلچرل اور ٹریڈیشنل فیکٹرز کی وجہ سے عورتوں اور مردوں کے بارے میں ایک مخصوص طرح کے خیالات اپنے ذہن میں بٹھا لینا جیسے کہ عورتیں زیادہ باتونی ہوتی ہیں مرد بہت بہادر ہوتے ہیں مرد رویا نہیں کرتے عورتیں بہت جلدی ڈر جاتی ہیں عورتیں کوئی کام سنبھال کر نہیں کر سکتی عورت حفاظت نہیں کر سکتی عورت بوجھ نہیں اٹھا سکتی مرد کبھی نہیں گھبراتا یہ سب اسٹیریو ٹائپس ہیں اور میڈیا ہمارا کس طرح سے ان کو پروموٹ کرتا ہے میڈیا میں خاص طور پہ الیکٹرانک میڈیا میں ٹیلی ویژن میں دنیا بھر میں ایسا ہو رہا ہے عورتوں کو ایک مخصوص طریقے سے ایک مقصد کے تحت پیش کیا جاتا ہے اور مردوں کو ایک مختلف طرح سے ٹی وی دیکھنے والا آڈینس خاص طور پہ بچے ان رول سے متاثر ہوتے ہیں اور بہت سے بہیویئرس بہت سی پرسپشن بہت سے ایٹیٹیوڈ انہیں رول ماڈل سے سیکھتے ہیں cultural determinants of gender difference یعنی وہ کون سے کلچرل ہیں ٹریڈیشنس کا کیا رول ہے بلیف سسٹمس کا کیا رول ہے کہ ہم اپنے جینڈر رولس اختیار کرتے ہیں کس طرح سے ایک کلچر جینڈر رولس کو پروموٹ کرتا ہے شیپ کرتا ہے اس کے علاوہ ہم اور بھی بہت سی چیزوں کی بات کریں گے مثلاً work issues power relationships between men and women آج کل کے زمانے میں جبکہ ویمن ورک فورس کی تعداد بہت زیادہ بڑھ رہی ہے زیادہ سے زیادہ خواتین پروفیشنل فیلڈ میں آ رہی ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مردوں اور خواتین میں بہت سا کمپٹیشن بڑھ رہا ہے ایجوکیشن کی فیلڈ میں دیکھیں تو ہم دیکھیں کہ لڑکیاں بہت اچھی طرح سے کمپیٹ کر رہی ہیں بلکہ مردوں سے زیادہ اچھا پرفارم کر رہی ہیں اسی طرح سے پروفیشنز میں بھی یہی صورت حال ہے ہمارے پاس کوالیفائڈ عورتوں کی تعداد دنیا بھر میں بڑھتی جا رہی ہے ویمن ایگزیکٹو جو ہے تعداد میں بڑھتی جا رہی ہے لیکن شاید آپ کو یہ بات معلوم نہ ہو کہ دنیا بھر میں عام طور پر مردوں کو خواتین سے زیادہ سیلری ملتی ہے سیم کوالیفیکیشن کے ساتھ سیم پوزیشن پر سیم ایکسپیرئنس کے ساتھ اگر دونوں لوگ وہاں پر آتے ہیں تو عورت کو کم تنخواہ کے لیے رکھا جاتا ہے اور مرد کو زیادہ کے لیے پھر ورک اور اس سے ریلیٹڈ ایک اور چیز یہ ہے کہ دنیا بھر میں جہاں عورتوں کے کام کرنے کا رواج بہت زیادہ بڑھ گیا ہے وہاں پہ یہ رواج ابھی تک پیدا نہیں ہوا کہ ڈومیسٹک ورک یا گھر کا کام جو ہے وہ بھی مرد اور خواتین دونوں شیئر کریں ابھی بھی زیادہ تر معاشروں میں جیسے کہ ہمارا معاشرہ ہے اور بہت سے اور مشرقی معاشرے ہیں ایون مغربی معاشروں میں بھی توقع کی جاتی ہے کہ گھر کی دیکھ بھال کچن یا کپڑے استری کرنا یا برتن دھونا بنیادی طور پر ماں کی یا بیوی کی ذمہ داری ہے جس کا مطلب ہے کہ فیملی کے اکنامک برڈن کو تو کام کرنے والی عورت شیئر کر رہی ہے لیکن گھر کے کے برڈن کو اس اس ساتھ طرح سے شیئر نہیں کیا جا رہا نتیجہ کیا ہوا گھر کی اکانومی پہلے سے بہتر ہو گئی عورت کی سٹریس پہلے سے ڈبل گھر میں زیادہ پیسے آ گئے لیکن عورت پر ذہنی اور نفسیاتی بوجھ بڑھ گیا اس کی وجہ سے بھی بہت سے نفسیاتی مسائل پیدا ہوئے ہم ان کے بارے میں بات کریں گے دوسری طرف پروفیشنل عورتوں کے لیے جو اپنے کیریئر میں آگے بڑھنا چاہتی ہیں ہیں محنتی بھی ہیں کوالیفائڈ بھی ہیں آگے ترقی کے کے اور پروموشن چانسز بہت محدود ہوتے ہیں بہت کم پرسینٹیج ایسی آرگنائزیشن کی ہے جہاں پہ عورتیں ٹاپ پوزیشن پر پہنچ سکتی ہوں ہم گلاس سیلنگ افیکٹ کی بھی بات کریں گے جو بہت سی عورتوں کو جس کا سامنا کرنا پڑتا ہے گلاس سیلنگ افیکٹ سے کیا مراد ہے اگر آپ ایک پچاس منزلہ عمارت کی سب سے نیچے والی منزل پہ کھڑے ہوں اور ہر منزل کی چھت شیشے کی ہو جب آپ نیچے سے اوپر اوپر دیکھیں گے تو آپ آپ کو تک تک آسمان دکھائی دے رہا ہوگا لیکن وہاں جا نہیں سکتے کیونکہ آپ کے راستے میں ایک رکاوٹ ہے اور رکاوٹ شیشے کی ہے you can see through it but you can not go across عورتوں کو بھی پروفیشنل عورتوں کو بھی اپنے ورک اور امپاورمنٹ کے راستوں میں اسی چیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ اور اس کی طرح کی اور بہت سی چیزوں کے بارے میں ہم ڈسکشن کریں گے یہاں پہ آپ کے سوچنے کے لیے ایک چھوٹا سا نقطہ پیش کرتی ہوں آپ سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کی امی کہیں پہ کام کرتی ہوں گی پروفیشنل ہوں گی کسی اسکول میں پڑھاتی ہوں گی شاید ڈاکٹر ہوں شاید کھیتی باڑی کرتی ہوں یا ہاسپٹل میں نرس ہوں سرجن ہوں انجینئر ہوں اور آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کی امی گھریلو خاتون ہیں گھر پہ کام کرتی ہیں اگر آپ کے ہاں کوئی سروے کرنے والے لوگ آ جائیں اور آپ سے سوال پوچھیں یا آپ کی امی سے سوال پوچھیں کہ آپ کیا کرتی ہیں تو اگر تو وہ پروفیشنل ہے وہ کہیں گی میں ڈاکٹر ہوں میں ٹیچر ہوں میں انجینئر ہوں اگر وہ گھریلو خاتون ہے تو وہ کہیں گی میں کچھ نہیں کرتی اسی طرح سے آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ کی امی کیا کرتی ہیں تو آپ کہتے ہیں وہ کچھ نہیں کرتی آپ کی امی ایسا نہیں ہے کہ کچھ نہیں کرتی وہ گھر سے باہر کام نہیں کرتی لیکن ڈائلما یہ ہے دنیا بھر میں صرف پاکستان میں نہیں دنیا کے ہر ملک میں ایسا ہے کہ گھر میں کام کرنے والی خاتون کو خاتون خانہ کو ہاؤس وائف کو نان ورکنگ وومن کہا جاتا ہے جیسے کہ وہ کچھ کام نہیں کرتی حقیقت یہ ہے کہ وہ گھر کے مردوں سے زیادہ کام کرتی ہے آپ کو سوچنے کے لیے نقطہ اس لیے دیا تاکہ آپ آئندہ یہ سوچ سکیں کہ آپ کی امی اگر باہر کام نہیں کرتی تو وہ گھر میں بہت سے کام کرتی ہیں وہ کوکنگ کرتی ہیں وہ شاید کپڑے دھوتی ہوں گی ہم ایک ایوریج گھر کی بات کر رہے ہیں جہاں پہ گھریلو خاتون سارے کام کرتی ہے وہ برتن بھی دھوتی ہوں گی بچوں کو اسکول چھوڑنے کے لیے بھی جاتی ہوں گی کپڑے استری بھی کرتی ہوں گی صبح بچوں کو جگاتی بھی ہوں گی ناشتہ بھی دیتی ہوں گی رات کو سب کے سونے کے بعد سوتی ہوں گی صبح سب کے جاگنے سے پہلے جاگتی ہوں گی صرف ایک چیز وہ نہیں کر رہی وہ گھر میں پیسے کما کے نہیں لا رہی لیکن we should respect her work because she she she is is is not not but saving money money bringing in to the family but she is saving money from going out of the family جتنے کام ایک گھریلو خاتون کرتی ہے اگر وہ سب کام کرنے کے لیے الگ الگ سے آپ نے ایک آیا اور ایک صفائی کرنے والا شخص ایک ڈرائیور ایک چوکی دار ایک ایک کپڑے استری کرنے یا دھونے والی عورت رکھی ہوتی تو آپ نے بہت سے پیسے خرچ کیے ہوتے یہ بتانا اس لیے مقصود ہے کہ ہم گھریلو عورت کے کام کی رسپیکٹ نہیں کرتے اور دنیا بھر میں اس کے کام کو کہیں پر بھی شمار نہیں کیا جاتا جبکہ ایک گھریلو عورت ایک ہفتے میں شاید کام کرنے والی عورت اور مرد سے کہیں زیادہ کام کرتے ہیں فارمل کام کرنے والے مرد و خواتین عام طور پر دن میں چھ سے آٹھ گھنٹے کام کرتے ہیں جو کہ اڑتالیس گھنٹے بن جاتے ہیں یا پچاس گھنٹے لیکن ایک گھریلو عورت ستر یا بہتر گھنٹے بھی کام کرتی ہے ان سے بہت زیادہ جس کا مطلب ہے جب ہم ورک اور امپاورمنٹ کی بات کریں گے تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ عورتوں کے کام کی کس طرح سے قدر کی جانی چاہیے اور ان کے لیے کریئر اوپننگس کس طرح سے کھلی چھوڑنی چاہیے اور نئی اوپننگس بنانی چاہیے سائیکو سوشل فیکٹر امپاورمنٹ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کام کرنے والی عورتوں کی طرف معاشرے کے رویے مختلف طرح کے ہوتے ہیں ہماری سوسائٹی ابھی بھی اس اسٹیج پہ نہیں پہنچی کہ باہر کام کرنے والی عورت کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے جہاں پہ لوگ زیادہ تعلیم یافتہ ہیں باہر آتے جاتے ہیں ان کے گھر میں خواتین کے کام کرنے کا رواج ہے وہاں پہ تو عورتوں کا باہر کام کرنا ایک ایکسپٹیڈ چیز ہے لیکن بہت سی جگہ ہے ہماری سوسائٹی کے بہت سے حصے ہیں جہاں پہ عورت کے گھر سے باہر کام کرنے کو پسند نہیں کیا جاتا وہ کیا ہیں جس کی وجہ سے یہ سوچ پیدا ہوتی ہے physical and mental health issues ہم فزیکل اور مینٹل ہیلتھ ایشوز کی بھی بات کریں گے ہم پہلے جنرلی ان ایشوز کی بات کریں گے کیونکہ فزیکل اور مینٹل ہیلتھ پرابلم دونوں کے ہو سکتے ہیں مردوں کے اور خواتین کے بھی لیکن خاص طور پہ ایسے پرابلمس کا ذکر کیا جائے گا جو عورتوں میں زیادہ پائے جاتے ہیں یا جب ہم ان امراض کی بات کریں گے جو مرد و خواتین دونوں میں ہوتے ہیں تو سر ہم یہ دیکھیں گے کہ ان کے رسک فیکٹرز کہاں پر عورتوں میں زیادہ پائے جاتے ہیں لیکن کیونکہ ہم جینڈر اسٹڈیز کی بات کر رہے ہیں اور جینڈر ایشوز کی بات کر رہے ہیں تو ہم ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں گے کہ وہ کون سے ہیلتھ پرابلمس ہیں جو ان کے لیے مرد زیادہ رسک پر ہے مردوں کو کن سے زیادہ خطرہ ہے جیسے کہ ہم نے شروع میں کہا تھا ہماری ایک بیلنسڈ اپروچ ہوگی ملٹی ڈسپلینری اپروچ ہوگی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ عورتیں زیادہ بیماریوں کا شکار ہوتی ہیں لیکن کچھ بیماریوں کا خطرہ عورتوں میں مثلا یو این کے ریسرچز اگر آپ دیکھیں تو سانس کی بیماریاں بہت سے ممالک کے رورل ایریاز میں عورتوں میں زیادہ ہیں آپ سوچ سکتے ہیں کیوں اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ رورل ایریاز کی عورتیں لکڑی کا چولہا جلاتی ہیں لکڑی جلاتی ہیں اس کی آگ پر کھانا بناتی ہیں and they are expose to the smoke for a very long duration of time every day and the men in those areas are not expose to that type of smoke اس لیے سانس کی بیماریاں ان عورتوں میں زیادہ ہیں دوسری طرف اگر ہم مردوں کے نقطۂ نظر سے دیکھیں تو جب ہم مین اسٹڈیز کی بات کرتے ہیں جو ہم کچھ دیر کے بعد بات کریں گے دنیا بھر میں عورتوں میں بریسٹ کینسر کی ریسرچ کے بارے میں اور سرویکل کینسر کی ریسرچ کے بارے میں بہت زیادہ رقم خرچ کی جاتی ہے بریسٹ کینسر کو عورتوں کی جان کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ سمجھا جاتا ہے بہت سے ممالک میں بریسٹ اسکریننگ مفت مہیا کی جاتی ہے برطانیہ جیسے ممالک میں عورتوں کو گھر میں خط لکھ کر بلوایا جاتا ہے کہ وہ اپنی اسکریننگ باقاعدگی سے کروائیں تاکہ اگر بریسٹ کینسر شروع ہو تو اس کا ابتدائی اسٹیجز میں پتہ لگ جائے کیونکہ کینسر کی یہ ایک فارم ہے جس میں 99% نائن تک کیور ہو سکتا ہے اس میں 99% نائن پرسینٹ گڈ پروگنوس ہے جو لوگ مردوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں وہ اس چیز پہ احتجاج کرتے ہیں ہاں بریسٹ کینسر عورتوں کے لیے خطرے کا باعث ہے ان کی زندگی کے لیے خطرہ ہے لیکن دوسری طرف مردوں میں پروسٹیٹ کینسر بہت زیادہ کامن ہے لیکن پروسٹیٹ کینسر کے ریسرچ کے اوپر اتنی رقم خرچ نہیں کی جاتی جتنی کہ بریسٹ کینسر کے بارے میں تو جو لوگ مینز رائٹ کی بات کرتے ہیں ہیں وہ یہ کہتے کہ صرف عورتیں ڈپرائو نہیں ہیں صرف عورتیں پریسڈ نہیں ہیں بہت سے ایسے ایریاز ہیں جس میں مردوں کے ساتھ بھی زیادتی ہوتی ہے مثلا ایک طرف عورتیں کہتی ہیں کہ ہمیں فوج میں بھرتی نہیں کیا جاتا دوسری طرف مردوں کے حقوق کے علم بردار لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ دنیا بھر میں کتنے مرد ہیں جنہوں نے اپنے ملک کی حفاظت میں جان دے دی کتنی عورتیں ہوں گی جنہوں نے اپنے ملک کی حفاظت کے لیے جان دی لیکن جیسے کہ ہم نے کہا ہم ایک بیلنس اپروچ رکھیں گے ہم کوشش کریں گے دونوں طرح کے پوائنٹ آف ویوز کی بات کریں ہم صرف یہ نہیں کہیں گے کہ گھریلو زندگی میں پرسنل لائف میں عورتوں کے ساتھ ہی زیادتی ہوتی ہے عورتیں ہی مظلوم ہوتی ہیں ہمارے پاس ریسرچ ایویڈینس موجود ہے ہم آپ کو دکھائیں گے اور بتائیں گے کہ دنیا میں بہت سے مرد بھی مظلوم ہوتے ہیں صرف بیویاں ہی آپریشن کا شکار نہیں ہوتی مرد بھی آپریشن کا شکار ہوتے ہیں بیویاں شاید فزیکل وائلنس کا زیادہ شکار ہوتی ہیں ان کے مقابلے میں مرد سائیکولوجیکل ٹارچر کا زیادہ شکار ہوتے ہیں لیکن یہ اور بہت سے اور ریسرچ آئیڈیاز ہم آپ سے بعد میں ڈسکس کریں گے discrimination and violence prevention and gender equality and equity کس طرح سے مرد اور خواتین میسکولین اور کی ڈسکریمنیشن کو سمجھا جائے کیسے اس کو ختم کیا جائے اور اس کی سب سے بڑی ایک جو انڈیکیشن ہے وہ ہے جینڈر وائلنس خاص طور پہ وائلنس اگینسٹ ویمن کس طرح سے ہم وائلنس اگینسٹ ویمن کو سمجھ سکتے ہیں اس کے روٹ کاز کو پہچان سکتے ہیں کس طرح سے اس کو روکنے کی کوشش کر سکتے ہیں اور اس میں ہم کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ دوسری عورتیں بھی وائلنس اگینسٹ ویمن کا ایک حصہ ہوتی ہیں مر تو اس کا ایک پارٹ ہے ہی لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وائلنس اگینسٹ ویمن میں دوسری عورتوں کا کوئی ہاتھ نہیں ہوتا وائلنس کو سمجھنا اور وائلنس کے بارے میں ریسرچ کرنا آج کل کے فیوریٹ ریسرچ ایریاز میں سے ایک ایریا ہے یہ تو تھی کچھ باتیں اس کورس کے بارے میں جیسے کہ ہم نے پہلے کہا تھا ہمارا ایک مقصد آپ کو ایک بیسک ٹرمینالوجی بھی دینا ہے جینڈر ایشوز کا کوئی کورس کرنے کے بعد یا اپنی کوئی ڈگری جینڈر اسٹڈیز میں یا ویمن اسٹڈیز میں لینے کے بعد آپ ایسے ایریاز میں کام کریں گے جہاں پہ ریسرچ کی جا رہی ہوگی موسٹ پرابلی انٹرنیشنل آرگنائزیشن میں یا این جی اوز میں اور گورمنٹل سیکٹر میں آپ کو کام ملے گا آپ اس میں ریسرچ کر رہے ہوں گے رپورٹ رائٹنگ کر رہے ہوں گے پڑھ رہے ہوں گے پروگرامز بنا رہے ہوں گے فیزیبلٹیز بنا رہے ہوں گے اس سب کے لیے اور شاید آپ ڈسکشنز کر رہے ہوں سیمینار میں جا رہے ہوں اس سب کے لیے آپ کو ایک بیسک ٹرمینالوجی کی ضرورت ہے اور ہم آپ کو اس کورس میں اس سے آگاہ کریں گے سب سے پہلے اور بالکل بنیادی جو چیز ہمیں معلوم ہونی چاہیے وہ ہے جینڈر سے کیا مراد ہے جینڈر سے مراد ہے the perception of being male اور فیمل آپ سائیکولوجی کے اسٹوڈینٹس ہیں اور آپ جانتے ہیں پرسپشن سے کیا مراد ہے پرسپشن سے مراد ہے the meaning that you give to your sensation آپ کسی چیز کو کیسے دیکھتے ہیں میں کسی ایک چیز کو کسی اور طرح سے دیکھ سکتی ہوں آپ اسی کو کسی اور معنوں میں لے سکتے ہیں ایک شخص جسے جانور پالنے کا شوق ہے وہ ایک بلی کو دیکھ کے بہت خوش ہوتا ہے اس کو پال لیتا ہے دوسرا شخص جو بلی سے خوفزدہ ہوتا ہے اسی بلی کو دیکھ کر بھاگ جاتا ہے تو پرسپشن جو ہیں ہماری وہ ہماری سوچ کی تبدیلی کا اور سوچ کی فارمیشن کا باعث ہوتی ہیں ہماری سوچ سے پرسپشن بدل سکتی ہیں اور پرسپشنز ہمارے نئے رویوں کو جنم دیتی ہیں so gender is the perception that I am a male اور I am a female and remember we are not talking about I am a man I am a woman gender کو سمجھنے کے بعد دوسری چیز جو ہمیں سمجھنی چاہیے کہ جینڈر اور سیکس دو لفظ ہیں جو انٹرچینجبلی استعمال ہوتے ہیں لیکن جب ہم جینڈر اسٹڈیز یا جینڈر ایشوز یا سائیکولوجی آف جینڈر کی بات کرتے ہیں تو ہم ان کو انٹرچینجبلی استعمال نہیں کرتے ہمارے لیے جینڈر ایک فرق چیز ہے اور سیکس ایک فرق چیز سیکس سے مراد کسی شخص کی جنس ہے جینڈر سے مراد ایسا نہیں ہے جینڈر سے مراد اس کا وہ رول ہے جو ایک مرد یا خاتون کے طور پر اختیار کرتا ہے gender versus sex gender refers to the aspect whereas sex refers physical aspect of the same phenomenon یعنی جینڈر سے مراد ہے ایک سائکولوجیکل یا سوشل چیز سوشل پہلو سائیکولوجیکل پہلو سیکس سے مراد ہے بایولوجیکل پہلو یا ہماری جسمانی ساخت جس کے ساتھ ہم پیدا ہوئے تو مرد خاتون یا مذکر اور مونس یہ شاید سیکس کے زمرے میں آئے گا جینڈر کے نہیں biologically based distinction between males and female are to as sex of the person gender refers to culturally constructed categorisation of maleness and femaleness اور میسکولینٹی اینڈ فیمنٹی یعنی ہمیں میسکولینٹی اور فیمنٹی کون دیتا ہے اگر کوئی مرد گلابی رنگ کے کپڑے پہن کر جا رہا ہو تو لوگ کہتے ہیں بڑا فیمنن لگ رہا ہے اور کسی لڑکی نے مردوں جیسے کپڑے پہنے ہو تو کہتے ہیں بڑی میسکولن ہے اگر آپ نے ٹام بوائز دیکھی ہوں گی بہت سی لڑکیاں جو لڑکوں کے جیسے بال کٹواتی ہیں اس طرح کے کپڑے پہنتی ہیں اپنی ہم عمر دوسرے لڑکوں کے ساتھ کھیلتی بھی ہیں لوگ کہتے ہیں کہ یہ بہت لڑکوں جیسی لڑکوں جیسی ہے لڑکا نہیں ہے لڑکوں جیسی ہے اور بہت سے لڑکے آپ نے ایسے دیکھے ہوں گے جن کے گھر میں اور کوئی مرد نہیں ہوتا بہت سی بہنیں ہیں ایک ہی بھائی ہیں بھائی سب سے چھوٹا ہے بہنیں پالتی ہیں اس کو اپنی پسند کے کپڑے پہناتی ہیں وہ تھوڑا تھوڑا ان کی طرح سے بولنا اور چلنا پھرنا بھی شروع کر دیتا ہے اور لوگ کہتے ہیں یہ کتنا لڑکیوں جیسا ہے لڑکیوں جیسا ہونا یا لڑکوں جیسا ہونا اب یہ جیسا کا کانسیپٹ کیا ہے یہ کہاں سے آیا جب ہم لوگ پیدا ہوتے ہیں بچہ ایک میل بچہ اور ایک فیمل بچی ہوتے یہ کانسیپٹ کیسے آتا ہے کہ میسکولینٹی کیا چیز ہے اور فیمینٹی کیا چیز ہے who makes us behave as male اور female human beings are born as male اور female babies but they become masculine اور feminine as a result of child rearing practice and socio cultural variables بچے مرد یا خاتون لڑکی یا لڑکا میل یا فیمل پیدا ہوتے ہیں عمر کے کچھ برس گزرنے کے ساتھ ساتھ اس چیز میں تبدیلی آتی جاتی ہے اور پھر وہ مردوں کی طرح اور عورتوں کی طرح سے بہیو کرنا شروع کر دیتے ہیں اور میسکولین رولز یا فیمنن رولز اختیار کر لیتے ہیں لڑکیاں فیمنن رول اختیار کرتی ہیں کیونکہ معاشرہ پیرنٹس ارد گرد کے لوگ ان کو یہ سکھاتے ہیں کہ انہوں نے لڑکیوں کی طرح سے ہی بہیو کرنا ہے یعنی اپنی ماں کی طرح سے یا بڑی بہن کی طرح سے اور لڑکوں کو سکھایا جاتا ہے کہ انہوں نے دوسرے مردوں کی طرح سے بہیو کرتے ہیں اور یہ بہیویئر باپ کی طرح سے بھی ہو سکتا ہے اور بڑے بھائی کی طرح سے بھی ہو جینڈر رولس آپ کو جینڈر ریلیٹڈ لٹریچر میں جہاں جینڈر کا لفظ ملے گا وہاں پہ جینڈر رولس کا لفظ بار بار ملے گا یہی چیز یہی الفاظ آپ کو سوشل سائیکولوجی کے مٹیریل میں بھی بار بار دکھائی دیں گے جینڈر رول سے کیا مراد ہے جینڈر آپ سمجھ چکے ہیں کیا ہے رول سے مراد ہے کردار so what is gender role expectation of appropriate behaviour for male and female set by a society gender role expectation are very similar across societies so gender role سے مراد ہے expectation attached to your gender یعنی لوگوں کی توقعات دوسرے الفاظ میں ہم میسکولن ہیں یا فیملن ہے یہ ہماری چوائس نہیں تھی یہ معاشرے نے ہمیں ایک خاص طرح سے شیپ کیا ہے اور یہ شیپنگ ڈے ون سے شروع ہو جاتی ہے چھوٹے بچے جب پیدا ہوتے ہیں لڑکیوں کے لیے پنک کپڑے خریدے جاتے ہیں لڑکوں کے لیے بلو زیادہ سے زیادہ لڑکوں کے لیے آپ گرین کپڑے لے لیں گے یا وائٹ کپڑے لے لیں گے پنک کپڑے یا ریڈ کپڑے ہم لڑکوں کو نہیں پہناتے جس کا مطلب ہے پہلے روز سے یہ طے کر لیا گیا ہے کہ اس بچے کو ہم نے اس طرح کا بنانا ہے اور ان کے رویے کو ہم نے شیپ کرنا ہے اگر آپ کو آپرنٹ کنڈیشننگ یاد ہو اور شیپنگ یاد ہو تو آپ کو یقیناً یہ معلوم ہوگا کہ شیپنگ میں ہم ری انفورس کرتے ہیں شروع میں جب کسی کو کوئی چیز سکھائی جاتی ہے تو اس کو بار بار ریوارڈ کیا جاتا ہے اور جب وہ سیکھ جائے اور غلطی کرے تو اس کو پنش کیا جاتا ہے بالکل اسی طرح سے جینڈر رولس کو بھی ری انفورس کیا جاتا ہے اور جہاں کہیں بچہ اس سے ادھر ادھر جانے کی کوشش کرے اس کو ڈانٹ ٹپٹ کی جاتی ہے اور اس کے ساتھ سختی بھی کی جاتی ہے اگر ضرورت ہو تو جینڈر ڈفرینس جینڈر لٹریچر میں ایک لفظ جو آپ کو اور دکھائی دے گا وہ ہے جینڈر ڈفرینس یعنی دونوں جینڈرس کے آپس کے ڈفرینس یہاں ڈفرینس سے مراد اختلاف نہیں ہے لیکن دونوں جینڈرس کس طرح سے دور ہے کن چیزوں پر مختلف ہیں اس کو ہم جینڈر ڈفرینس کہتے ہیں so gender difference means actual difference between male and females in terms of average capacity ability اور ٹیپیکل بہیویئر یعنی عورتوں میں اور آدمیوں میں جو ایکچوئل ڈفرینس ہے مثلاً آپ ذہانت میں اگر کوئی فرق ہے یا ان کے بہیویئر میں یا ان کی کیپیسٹی میں وہ کتنے میل جاگ کر سکتی ہیں پندرہ منٹ میں ایک عورت کتنے میل بھاگ کر جا سکتی ہے اور پندرہ منٹ میں ایک مرد کتنی دور کا فاصلہ طے کر سکتا ہے یا عورت کتنے من وزن اٹھا سکتی ہے مرد کتنے من وزن اٹھا سکتا ہے عورت کتنی چیزیں یاد رکھ سکتی ہے مرد کتنی چیزیں یاد رکھ سکتا ہے یہ چیزیں جو ہیں یہ ایکچوئل ڈفرینسز ہیں جو جینڈرس کے بیچ میں پائے جاتے ہیں کچھ ڈفرینسز بایولوجیکل میک اپ کی وجہ سے ہیں میں جتنی بھی کوشش کروں میں شاید دو من وزن نہ اٹھا سکوں دوسری جانب ایک میری ہی عمر کا مرد شاید وہ وزن بڑی آسانی سے اٹھا سکے لیکن ہو سکتا ہے جتنی تیز سینس آف اسمیل کے ساتھ میں کسی خوشبو کو یا اسمیل کو محسوس کر سکتی ہوں کوئی مرد شاید نہ کر سکتا ہوں so these are the difference actual capacity actual ability between men and women gender beliefs about and males abilities personality traits and social behaviour ہمارا ایک پورا ٹاپک ایک چیپٹر جو ہے وہ جینڈر اسٹیریوٹائپس کے بارے میں ہے اسٹیریو ٹائپس کیا ہیں کیسے بنتی ہیں ان کو ہم ڈسکس کریں گے یہاں پہ صرف اتنا کہتے چلیں کہ اسٹیریو ٹائپ سے مراد ہے کہ کلچرل اور ٹریڈیشنل ٹریڈیشنس کی وجہ سے ٹریڈیشنل سوچ کی وجہ سے کلچرل پریکٹسز کی وجہ سے مردوں اور عورتوں کے خاص رولز اور خاص طبقات جو ہیں ہم ان سے وابستہ کر لیتے ہیں ان کو مختلف نام دے دیتے ہیں اور اس کے مطابق ان کو ویسا ہی سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اور جب ہم ان کو ویسا ہی سمجھنا شروع کر دیتے ہیں تو ان کو ہم ویسے ہی رول دینا شروع کر دیتے ہیں مثلاً لڑکیاں بہت اچھی لائی کڑھائی کر سکتی ہیں لڑکیوں کو سینا پرونا سکھانا چاہیے اور جو بھی سینے پرونے کا کام گھر میں ہو وہ لڑکیاں کریں کیونکہ ٹائپ یہی تھی کہ لڑکیاں اس طرح کے کاموں میں اچھی ہیں لڑکیوں کو کسی اور کے ساتھ کوئی معاملہ طے کرنے کے لیے نہ بھیجا جائے پنچایت کی سربراہ لڑکی کو عورت کو نہ بنایا جائے کیونکہ عورتیں ٹھنڈے دماغ کی مالک نہیں ہوتی اور ان کی قوت فیصلہ زیادہ اچھی نہیں ہوتی نتیجتاً اس ٹیرو ٹائپ کی وجہ سے آپ کو کبھی کسی پنچایت کی سرپنچ عورت دکھائی نہیں دے گی اس ٹیرو ٹائپ سے دوسری طرف مردوں کے خیال میں مرد بہادر ہوتے ہیں گاؤں کی حفاظت کے لیے گھر کی حفاظت کے لیے مرد گارڈ ہونا چاہیے ہمیں نہیں معلوم کہ وہ سچ مچ اتنا بہادر ہے یا نہیں کیونکہ ہم نے اپنے پرسنل میں ایسے مرد دیکھے ہیں جو کہ کاکروچ سے ڈرتے ہیں چپلی سے ڈرتے ہیں یا بلی سے ڈرتے ہیں یا خرگوش سے ڈرتے ہیں اور ہم نے ایسی عورتیں بھی دیکھی ہیں جو گاؤں میں کھیتوں میں کام کرتی ہیں اور اپنے ہاتھ سے سانپ پکڑتی ہیں اور سانپ کو مار کے ایک سائڈ پر پھینک دیتی ہیں کتے سے نہیں گھبراتی بلی سے نہیں گھبراتی سو so, اسٹیریو جو ایک دلچسپ ٹاپک ہے اور اس میں میڈیا کا کیا رول ہے اس کے بارے میں ہم بڑی تفصیل سے اگلے چیپٹر میں بات کریں گے سم آج کا لیکچر ختم کرنے سے پہلے میں آپ کے سامنے کچھ سوال پیش کروں گی آپ ابھی کچھ دیر بعد تنہائی میں یا اگلا لیکچر ہونے سے پہلے کسی وقت بھی ان سوالوں پر غور کیجیے شاید آپ نے پہلے بھی ان کے بارے میں سوچا ہو لیکن آج جینڈر رولس کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے ان کے بارے میں سوچیے مثلاً why are women more conscious about body weight than and why men wear make up کو بے شمار عورتیں دکھائی دیں گی جو اپنے وزن کے بارے میں کانشیس ہیں ویٹ لوز کرنا چاہتی ہیں دبلی ہونا چاہتی ہیں آئیڈیل اسٹینڈرڈ کے مطابق وہ آلریڈی انڈر ویٹ ہے پھر بھی ناخوش ہیں ان کے خیال میں ان کو مزید تھوڑا سا پتلا ہونے کی ضرورت ہے دوسری جانب مرد میک اپ کیوں نہیں کرتے کیا اس چیز کا تعلق جینڈر رولس کے ساتھ اور جینڈر جینڈرو کے ساتھ ہے پھر دیکھتے ہیں can men become good mothers why are women not as guards کیا اگر ایک مرد کو بچے کی پرورش کی نگہداشت کی ذمہ داری دے دی جائے تو کیا ایک بچی ماں ثابت ہو سکتا ہے ہاں یا نہیں اور اسی سے ریلیٹڈ ایک چیز ہے جب عدالتیں بچوں کی کسٹڈی کا فیصلہ کرتی ہیں تو بچوں کی کسٹڈی عام طور پر ماں کو کیوں دی جاتی ہے مردوں کے حقوق کی تنظیمیں اس چیز سے بہت اعتراض کرتی ہیں کہ عورتوں کو کسٹڈی دے دی جاتی ہے لیکن باپ کو بچے کی کسٹڈی عام طور پہ نہیں ملتی لیکن کیا وہی سوال دوبارہ سے کیا مرد ایک اچھی ماں ماں ہم اس کو کہہ رہے ہیں جو بچے کی دیکھ بھال کر سکے کیا مرد ایک اچھی ماں ثابت ہو سکتا ہے یا نہیں اگر نہیں تو کیوں نہیں ہو سکتا اور کیا کیا جائے تو ماں ثابت ہو سکتا ہے why no men stitch clothes at home but most professional men پہلی بات ہے کہ عورتوں کو گارڈ کے طور پہ کیوں نہیں رکھا جاتا کیونکہ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ گھر کی حفاظت نہیں کر سکتی جبکہ ہم نے بہت سی عورتوں کو دیکھا ہے جو دیہاتی علاقوں میں رہتی ہیں تنہا ہوتی ہیں اپنے بچوں کی حفاظت کرتی ہیں اپنے مویشیوں کی حفاظت کرتی ہیں اور اپنے سرانے بندوق رکھ کے بھی سوتی ہیں لیکن کیوں ایسا ہے کہ ٹیکسی ڈرائیور بھی عورتیں نہیں ہوتی اور گھر کی گارڈ بھی عورتیں نہیں ہوتی کیا اس میں جینڈر رولز کا تعلق ہے یا واقعی عورتیں فزیکلی اور مینٹلی اس قابل نہیں ہوتی کہ ان کو یہ ذمہ داری سونپی جائے اور پھر کیا وجہ ہے کہ دنیا بھر میں جو بہترین ڈیزائنرز ہیں بہترین ٹیلرز ہیں وہ مرد ہیں لیکن گھر میں کوئی مرد کپڑے نہیں سیتا گھر میں کپڑے سینے والے مرد کا مزاق اڑایا جاتا ہے باہر ڈیزائنر ہو اس کی تعریف کی جاتی ہے ٹیلر ماسٹر ہو اس کو پسند کیا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے کہ وہی وہ یہ کام کر سکتا ہے درزن کو ہم اچھی پروفیشنل نہیں سمجھتے یہ آئیڈیا کہاں سے آیا اور اسی طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر میں اچھا کھانا پکانے والے لوگ اچھے شیفس مرد ہوتے لیکن گھر میں ہمیں شاز و نادر ہی کوئی مرد کھانا پکاتے ہوئے دکھائی دیتا نہ ہی کبھی دوستوں کی محفل میں بیٹھے ہوئے آپ کو اپنے بھائی یا اپنے ابا دوسروں کو کھانے کی ریسیپیز بتاتے ہوئے دکھائی دیں گے جب کہ آپ کی امی اکثر یہ کر رہی ہوں گی لیکن جب پروفیشنل شیفس کی باری ہوگی بڑے ہوٹلس میں آپ جائیں گے یا انٹرنیشنل کمپٹیشن ہو رہے ہوں گے تو شیف عام طور پر صرف مرد ہوگا why are women consider as on average men talk more خیال ہے کہ عورتیں باتونی ہوتی ہیں ریسرچ سے ظاہر ہوا کہ مرد زیادہ باتیں کرتے ہیں لیکن بدنامی عورتوں کی ہے اور ایک آخری سوال why men beat their wife and we never hear any woman beating his husband ایسا کیوں ہے کہ ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہمیشہ عورتیں ہوتی ہیں کبھی ہم نے مرد کو at least physical domestic violence کا شکار ہوتے ہوئے نہیں دیکھا کیا یہ سب چیزیں ہمیشہ سے ایسی تھیں پیدائشی طور پہ ہم ایسے ہی تھے یا معاشرے نے ہمیں ایسا بنایا اور آخر ایسی کیا چیز تھی جو معاشرے کو ہمیں اس طرح کے رولز دینے کی ضرورت پیش آئی آج کے لیکچر میں ہم نے آپ کو اس کورس کی ایک بیسک بیک گراؤنڈ دینے کی کوشش کی آپ کو ایک آئیڈیا دینے کی کوشش کی کہ ہم اس میں آپ کو کن چیزوں کے بارے میں بتائیں گے ان میں سے یقیناً بہت سی چیزیں آپ کے لیے انٹرسٹنگ بھی ہوں گی نئی بھی ہوں گی ایکسائٹنگ بھی ہوں گی کچھ سے آپ کی سوچ کی نئی راہیں کھلیں گی کچھ کے بعد آپ نئے طریقے سے چیزوں کو جانچنا شروع کریں گے اور شاید کچھ کو سننے کے بعد آپ اپنی اسٹڈی اور اپنا مطالعہ زیادہ واش کر دیں آپ کو شاید یہ شوق پیدا ہو کہ آپ انٹرنیٹ پہ اس کے بارے میں پڑھیں کتابوں میں سے پڑھیں میڈیا سے اس کے بارے میں جانیں آئندہ لیکچر میں آپ کو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ بتایا جائے گا کہ جینڈر اسٹڈیز اور جینڈر ایشوز اور ویمن اسٹڈیز کا آغاز کس طرح سے ہوا سائیکالوجی کی ہسٹری میں ان چیزوں پر کبھی کام کیا گیا یا نہیں کیا گیا اور ارلی اسکول آف تھاٹ میں جینڈر ایشوز کو کیسے ٹیکل کیا گیا اور اس کے بعد پھر ہم آپ کو ریسرچ میتھڈ کی طرف لے جائیں گے کہ جینڈر ایشوز کو اسٹڈی کرنے کے لیے کون سے ریسرچ میتھڈ استعمال ہوتے ہیں یہ سب کچھ اگلے لیکچر میں اس کے بعد آنے والے لیکچر میں تب تک کے لیے اجازت دیجیے اللہ حافظ